حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے ایک درجہ توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جو شخص اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ کم کر دیتا ہے حتیٰ کہ درجہ کم ہوتے ہوتے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اسے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھہتر